ثابت نے ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن ایک تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا تو انہوں یعنی صحابہ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ان میں سے ہر شخص کہنے لگا میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں آپ نے فرمایا اس کا حق ادا کرنے کے لیے کون لے گا تو سب رک گئے حضرت سماق بن خرشہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس لیتا ہوں کہا انہوں نے وہ تلوار لی اور اس سے مشرقین کی کھوپڑیاں توڑ ڈالیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6353